اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنا کہ اس میں آرام پاؤ اور دن بنا انہیں کھولتا بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے لیکن بہت آدمی شکر ناؤ کرتے